السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا لا الله وحده شريك له محمدا عبده ورسوله المبعوث العالمین للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََلّہ وعلى واشد ومن محمد رسول واستنى بسنته اللّہ يوم الدين و بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف و عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك من نداق الامور معزز وگرامی قدر ناظرین و مشاہدین وسامعین وسامعت لگاتار لقمان حکیم کی وصیتیں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں آج ساتواں درس ہے اور جس آیت کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ان کی تین وصیتیں بیان کی ہیں تینوں بڑی اہم وصیتیں ہیں اور ساری وصیتیں ان کی بہت اہم ہیں جن کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے کیا جا رہا ہے لیکن آج کی آیت میں جو تین وصیتیں بیان کی گئی ہیں ان تینوں وصیتوں کو ہم نہیں بیان کر سکیں گے صرف ایک وصیت جو نماز کے قائم کرنے سے متعلق ہے آج کے اس درس میں صرف ہماری گفتگو اسی موضوع پر ہوگی انہوں نے اپنے فرزند ارجمن کو اپنے لخت جگر کو نور نظر کو خون کے ٹکڑے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے اے میرے برخوردار میرے دل کے ٹکڑے عقم نماز قائم کرنا نماز قائم کرو اس سے پہلے توحید کی وصیتیں تھیں بیچ میں اللہ رب العالمین نے ماں باپ کی وصیت بیان کی اور یہ ان کی تیسری وصیت ہے جو اقامت سلاد سے متعلق ہے میرے عزیز ناظرین و سامعین نماز کی کیا فضیلت ہے اس کے پڑھنے میں کتنا اجر اور ثواب ہے اور مسجد کی طرف جانے کا کتنا اجر و ثواب ہے جماعت سے پڑھنے کا کتنا ثواب ہے وضو کرنے کا کتنا ثواب ہے نماز کے انتظار کرنے کا کتنا ثواب ہے یہ ساری گفتگو آج کے درس میں ہماری نہیں ہوگی آج کے درس میں میں صرف اور صرف دین اسلام کے اندر نماز کی کتنی اہمیت ہے صرف اسی موضوع پر میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کروں گا یہ چھوڑ دیجئے کہ نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے کتنا اجر ہے رکو سجدہ دعائیں کرنے کا ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے صرف اتنا میں آج بیان کروں گا کہ نماز اسلام کے اندر کیا مقام رکھتی ہے کتنی اہم عبادت ہے دین اسلام کے اندر نماز نمبر ایک یہ نماز سلاد اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بن علیہ السلام اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے سب سے پہلی بنیاد اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العامن کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں اور نماز قائم کرنا زکوٰۃ دینا رمضان کے روزے رکھنا بیت اللہ کا حج کرنا دوسرا رکن ہے اسلام کے اندر نماز اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں وہ بڑی مشہور حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی یہ بھی اور وہ حدیث بھی کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام میں سب سے زیادہ حلال و حرام کے جاننے والے تھے انہیں یمن کا دائی اور مبلغ بنا کر کے بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو سب سے پہلے انہیں اس بات کی طرف دعوت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں اہل کتاب اللہ پر ان کا ایمان تھا لیکن ان کے ایمان کے اندر شرک آ گیا کفر آ گیا اس لیے وہ کافر ہیں اس لیے انہیں بھی ایمان کی طرف دعوت دی جائے گی پھر اگر وہ اس کا اقرار کر لیں تو تم یہ بتانا کہ اللہ ہر غلام نے دن اور رات میں پانچ وقت کی نماز تم پر فرض کر دی اس سے بھی معلوم ہوا کہ نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے اسلام ایک عمارت ہے ایک بلڈنگ ہے اور اس بلڈنگ کی بنیاد یہ پانچ اسلام کے ارکان ہیں اب ظاہر بات ہے جب رکن ہے بنیاد ہے اگر آپ ایک بنیاد کو توڑ دیں گے اور اسے ختم کر دیں گے تو عمارت ڈھہ جائے گی عمارت گر جائے گی تو دوسری جو اہم بنیاد ہے اسلام کے اندر وہ نماز ہے ایک حدیث میں آپ روایت وہ عمود ہو اسلح کہ یہ صحیح یہ بھی صحیح روایت صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا یہ سلم ترمیزی کی روایت معاف کیجیے گا کہ اسلام کا جو عمود ہے اسلام کا جو کھمبا اور ستون ہے جو بنیاد ہے وہ نماز ہے تو نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے یہ پہلی اس کی اہمیت ہے دوسری اس کی اہمیت ہے کہ کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے بالغ ہو جانے کے بعد نماز فرض ہو جانے کے بعد کسی بھی صورت میں نماز کسی سے معاف نہیں ہے اس کی رخصت نہیں ہے چاہے آپ بیمار ہوں چاہے آپ میدان جنگ میں ہوں چاہے آپ سفر میں ہوں کیسے بھی ہوں وضو نہیں کر سکتے آپ کو تیمم کرنا ہے کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر کے پڑھنا ہے اشاروں سے پڑھنا ہے میدان جنگ میں ہیں دشمنوں سے مقابلہ ہے کفار سے جنگ ہو رہی ہے جان خطرے میں ہے لیکن اس کے باوجود بھی نماز معاف نہیں ہے پڑھنا ہے نماز ایک جماعت نماز پڑھے گی ایک جماعت دشمنوں کا مقابلہ کرے گی کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے روزہ آپ دیکھ لیں آپ روزہ سفر میں معاف ہے نہ رکھیں رخصت آپ کے لیے آپ بعد میں روزہ رکھیں اس کی قضا کر دیں ایسی آپ دیکھیں زکوٰۃ سب پر فرض نہیں ہے زکوٰۃ مالداروں پر فرض ہے جن کا مال نصاب کو پہنچے گا آپ حج کی مثال لے لیں یہ بھی اسلام کا پانچواں رکن ہے حج زندگی میں ایک بار فرض ہے وہ بھی سب پر نہیں فرض ہے اس آدمی پر جسے اللہ ابامی نے مال سے نوازا اور استاد رکھتا ہے روزہ دیکھیں سال میں ایک مرتبہ فجر سے لے کر کے اور مغرب تک اور وہ بھی رخصت رخصت حتیٰ کہ انسان مقیم ہے بیمار ہے روزانہ رکھ کے بعد میں قدا کر دے حمل والی عورت دودھ پلانے والی عورت کے لیے رخصت لیکن نماز کے لیے رخصت ہے نماز کے لیے کبھی رخصت نہیں جب تک انسان کا شعور باقی ہے جب تک انسان کی ہوش و حواش باقی اس وقت تک انسان کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا کسی بھی صورت میں انسان کے لیے نماز معاف نہیں ہے وضو نہیں کر سکتا تیمم کرے گا تیمم نہیں کر سکتا تو وہ اسی پڑھے گا نماز ناپاکی کے اندر پڑھے گا لیکن نماز پڑھے گا ہی پڑھے گا کسی بھی صورت میں نماز انسان سے معاف نہیں ہے آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر نماز کس قدر اہم عبادت ہے تیسری چیز کہ ہمارے درمیان اور غیر مسلموں کے درمیان نماز حد فاصل ہے یہ عہد ہے اللہ کے سلوک حدیث الحد الدی بین نبین صلاح پمن تر کہا فقط کفر ہمارے درمیان ان کے درمیان جو حد فاصل ہے جو عہد ہے پیمان ہے وہ کیا ہے وہ نماز کا ہے جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر کا کام کیا اس طریقے سے ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں صحیح مسلم کے روایت ہے بین العبد و بین شر کے وہ ترک الصلاح بندے کے درمیان اور شرک یا کفر کے درمیان نماز کا فاصلہ نماز کا فاصلہ نماز حد فاصل ہے نماز یہ نماز ایک آڑ ہے جس کے درمیان غیر مسلم کے درمیان کفر اور شرک کے درمیان یہ نماز ایک آڑ ہے تو یہ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا عہد ہے اگر انسان نے عہد کو توڑ دیا عہد کو انسان نے توڑ دیا گویا کہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا اس لیے نماز کی فرضیت کا انکار کرنا کفر ہے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے جو بندہ یہ کہے کہ اسلام کے اندر نماز فرض نہیں ہے یا نماز کو رک نہ مانے اسلام کا ایسا بندہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا اس لیے اہم عبادت ہے نماز میرے بھائیوں چوتھی چیز سب سے پہلے اعمال میں سے نماز کا حساب لیا جائے گا سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا سلاد کا ہوگا اللہ کے سور صلی اللہ وسلم الدی سے اب علما سب و بہل ابد یوم القیامہ من عمل ہی اسلا سب سے پہلے قیامت کے دن امار بندے کے عمل میں سے جس کا حساب لیا جائے گا وہ نماز کا لیا جائے گا فنشاء الحد اگر نماز درست نکل گئی فقط افلاح و انجہ وہ کامیاب ہو گیا کامیابی اسے مل گئی اسے کامیابی مل گئی کون سی کامیابی جنت کا حصول کیونکہ جنت کی کا مل جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے قد فلاح المومنون اللہ دین فی فیصلہ ان مومنوں کے لیے کامیابی ہو گئی کامیابی ہے جو اپنی نمازوں کے اندر خوشور خزو اپناتے ہیں تو اللہ کے سروات ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا وہ ان فسدت اور اگر یہ نماز ہی بری ہو گئی فقط خواب و خسر خسر وہ ناکام ہو گیا نا مراد ہو گیا خسارے میں پڑ گیا اور سب سے بڑا خسارہ جہنم کے اندر جانا ہے اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں مال و دولت کا خسارہ یہ کوئی خسارہ نہیں ہے یہ تو خسارہ ختم بھی ہو جانے والا لیکن سب سے بڑا خسارہ انسان قیامت کے دن کامیاب نہ ہو سکے اللہ کی رحمت اسے نہ مل سکے اور وہ جہنم کا حقدار بن جائے سب سے بڑا خسارہ یہ آپ دیکھیں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا نمبر پانچ ہر امت پر سلاد فرض تھی ہر امت جتنی بھی امتیں آئی ہیں تمام امتوں پر اللہ رب العالمی نے نماز کو فرض کر دیا تھا اللہ کا فرمان ہے وہ وحی علیہم ہم نے نبیوں کی طرف وہی کی کس چیز کی فعل الخیرات نیک کام کرنے کی وہ اقام صلاح اور سلاد قائم کرنے کی وہ اطاعت زکا اور زکوٰۃ دینے کی تو نماز ہر امت پر فرض تھی اسی لیے جب نماز فرض ہوئی جس طریقے سے ہمارا آپ پڑھتے ہیں معراج میں تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا جاؤ کم کروا لو کیونکہ تمہاری امت کے لوگ نہیں کر کر پائیں گے تو انہیں کیسے معلوم تھا اس لیے کہ ان کو تجربہ تھا کیونکہ ان پر بھی نماز فرض تھی ان کی امت پر نماز فرض تھی تو امت ہر امت پر اللہ حربلامین نے نماز کو فرض کیا ہے اس طریقے سے اللہ رباب نے فرمایا کہ حضرت حضرت اسماعیل السلام کے بارے میں وہ اوکان یا امراحلبلا وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے نماز کا حکم دیتے تھے تو نماز کیا ہے یہ یہ نماز یہ ہر امت پر اللہ رب العالمین نے فرض کی تھی نماز پڑھنے کو اس سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنا کتنا اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر امت کو نماز دی تھی نمبر چھ دس سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے مارنے کا حکم ہے شریعت کے اندر سات سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کی تعلیم دی جائے گی لیکن دس سال کا ہو جائے بچہ نماز نہ پڑھے اس کو مارنے کے لیے کہا گیا ہمارے بھی کار روایت ہے جب بچہ دس سال کا ہو جائے لڑکا اور لڑکی نماز نہ پڑھے اسے مارو اور ان کے بستروں کے اندر تفریح کر دو بستروں کو الگ کر دو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بڑے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں اور ان کے لیے قدوہ اور نمونہ بنیں خود نماز کے پابند ہوں اور بچوں کو بھی نماز کا عادی بنائیں تو یہ ساتویں چھٹی اہم فضیلت ہے یہ اہمیت ہے کہ دس سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا باقاعدہ حکم دیا جائے گا نماز نہ پڑھنے پر اسے مارا بھی جائے گا لیکن روزے کے بارے مارنے کا حکم نہیں ہے کہ بچہ اگر دس سال کا ہو گیا روزہ نہ رکھے تو اس کو مارے جی ہاں لیکن نماز کے بارے مانوی نے مارنے کا حکم دیا کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اور آپ لگا سکتے نمبر سات صحاب کرام نماز کے چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ مشہور اور بڑے تابعی ہیں فرماتے ہیں صحاب کرام کے بارے میں ان نہ شعین ترک ہو کفرن اللہ کہ وہ نماز کے علاوہ کسی چیز کو چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے یعنی صحاب کرام سمجھتے تھے کی نماز کا چھوڑنا یہ کفر ہے تو اس طریقے سے اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے نمبر آٹھ اللہ رب الامی نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے کہ تمہارے وہ بھائی ہوں گے جو نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اللہ ماتا فعین تابو اگر وہ توبہ کر لیں وہ اقام الصلاح و آت و اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دیں تو اخوان حکم فدین تب وہ تمہارے دینی بھائی تو دینی بھائی ہونے کے لیے نماز قائم کرنا ضروری ہے اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کے حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ عمر تو نوقات الناس مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں حت شد اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ یہاں تک کہ لوگ اس بات کی گواہی دے دیں کہ میں اللہ کا سچا کہ اللہ رب العامین سب کا حقیقی معبود ہے وہی یہ بات کے لائق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں وہ یقیم الصلاح وہی ات الزکا اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کو دیں آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر یا ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن کے اندر بیاسی مقامات پر اللہ رب العالمین نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو بھی بیان کیا تو نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی بھی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے دین اسلام کے اندر اور زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے تو ہمارے بھی فرماتا ہے کہ جب تک کہ وہ نماز قائم نہ کریں زکوٰۃ نہ دیں اگر فریدہ فعال ظال کا جب وہ اس کا کرنا شروع کر دیں اس باتوں ان باتوں کا اقرار کر لیں اور دماغ ہوں وہ اموال اموالحم ان کے خون ان کے مال محفوظ ہو گئے ان کے مال ان کی جانیں محفوظ ہو گئی اللہ بحق الاسلام مگر اسلام کے حق سے یعنی اگر وہ مرتد ہوں گے تو انہیں قتل کیا جائے گا یا اس طریقے سے یعنی اور اگر کوئی ایسا کام کریں گے جن میں شریعت کے اندر انہیں قتل کرنے کا حکم ہے تو ایسی صورت میں ان کو قتل کیا جائے گا جیسے کوئی کسی کو نہا قدر کرتا ہے تو لوگ اگر نہیں معاف کرتے ہیں تو قصاصن ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا شادی شدہ مرد اور عورت ہیں زنا کر بیٹھے دونوں کو رزم کر دیا جائے گا اگر شادی شدہ ہیں تو یہ اسلام کا حق ہے دین کا حق ہے تو نبی نے فرمایا کہ اگر وہ نماز قائم کریں زکات دے دیں تو پھر ان کا مال اور ان کی جان محفوظ ہو جائے گی تو دینی بھائی کم بنیں گے کب انسان کی جان اور اس کا مال محفوظ رہے گا جب انسان نماز کی پابندی کرے گا نماز کو قائم کرے گا نمبر نو جماعت کے ساتھ نماز کو واجب کر دیا گیا ہے اللہ نے فرمایا ورک و رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو وقوم اللہ قانتین اللہ کے لیے یکسو ہو کر کے قیام کرو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو اور ہمارے بھی حدیث سے منسمیان ندا جس نے اذان سنی فلم یاتی اور وہ نہیں آئے نماز کے لیے فلاں صلاح فلاں صلاۃ اللہ من عذر تو اگر اس کے پاس عزر ہے تو ٹھیک ہے اگر عذر نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی عام حالات میں ابھی تو لاک ڈاؤن ہے مسجد بند ہیں گھر میں ہی پڑھنے کا حکم ہے لیکن عام حالات میں اگر آدمی کے پاس عذر نہیں ہے اور وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں گیا اذان سن رہا ہے سویا بھی نہیں ہوا بھولا بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی نہیں گیا تو اس ایسے آدمی کی نماز نہیں ہوگی اس طریقے سے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مانبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مساف ایک آدمی آیا جو نابینا اور اندھے اندھے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے بچہ نہیں ہے جو مجھے مسجد تک لے جائے کوئی مجھے وہاں تک لے جانے والا نہیں ہے تو میں کیا میرے لیے رخصت ہے کہ میں گھر کے اندر نماز پڑھ لوں تو ماں نبی نے فرمایا کہ نہیں تم اذان سنتے ہو اس نے کہا کہ ہاں انہوں نے فرمایا کہ ہاں اذان سنتا ہوں تو ماں نبی نے فرمایا کہ فاجب تم جواب دو مؤذن کیا کہتا ہے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح نماز کے لیے آؤ کامیابی کے لیے آؤ تو یہ مؤذن بلاتا ہے لہذا مؤذن کا جواب کیا ہے کہ انسان مسجد جائے نماز پڑھنے کے لیے کیونکہ مسجد کے آنے کے لیے بلاتا ہے نماز کے لیے آؤ کامیابی کے لیے آؤ اور نماز کے اندر کامیابی ہے نماز کے اندر انسان کے لیے کامیابی ہے جنت کا وعدہ ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو خوش خضو کے ساتھ پڑھتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ آپ نے ایک نابینا صحابی کو بھی گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی آپ اندازہ لگائیں کہ آج سے چودہ سو چالیس سال پہلے مدینے کی کیا حالت تھی راستے میں یعنی خراب راستہ کیڑے مکوڑے سانپ بچھو اور خطرناک راستہ اوپر نیچے اندھے ہیں کوئی ان کو لے جانے والا نہیں اس کے باوجود بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر کے اندر نماز پڑھنے کی رخصت نہیں دی تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز جماعت کے ساتھ مومنوں کے اوپر اللہ نے فرض کیا نمبر دس جو نماز نہیں پڑھتا ہمارے بھی فرماتے کسی آدمی کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا فرون کے ساتھ ہوگا اللہ کے سرکی سے اللہ حافظ علیہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا نماز کی حفاظت نہیں کرتا نماز کی حفاظت کرنا نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا لمح الح نور نہ اس کے لیے اس کے لیے نہ نور ہوگا ولا برہان ولا نجات نہ اس کے لیے برہان و دلیل ہوگی نہ اس کے لیے نجات ہوگا وہ یاتی یوم القیامہ اور قیامت کے دن آئے گا کس کے ساتھ ما قارون و فرعون و حامان و بن خلف قارون کے ساتھ فرعون کے ساتھ حامان اور اب بن خلف کے ساتھ وہ آئے گا یہ سب کفار کے شنادید تھے روسا تھے اپنے اپنے زمانے کے بڑے بڑے مجرم تھے بڑے بڑے سرکش لوگ تھے یہ قارون فرعون حامان و بن خلف ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ ربامن کو اٹھائے گا جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا نماز پابندی سے نہیں پڑھتا نمبر گیارہ جب جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے وہ لوگ جو ان کے ساتھ دنیا میں رہتے تھے دنیا میں اٹھتے بیٹھتے تھے کھاتے پیتے تھے اور جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے بھئی کیا تمہارا ماجرا ہے ہمارے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ تو تم جہنم میں کیوں چلے گے ماشاء اللہ فی سقر تم جہنم میں کیوں چلے گے کس چیز نے تم کو جہنم میں ڈال دیا سب سے پہلا جواب ان کا کیا ہوگا ذرا سنیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ نہیں کرتے تھے یہ نہیں کرتے تھے سب سے پہلا جواب پالو لم من المسلین ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم جہنم کے اندر چلے گئے یہ نہیں کہیں گے کہ ہم جھوٹ بولتے تھے یہ نہیں کہیں گے ہم فلاں کام کرتے تھے یہ نہیں کہیں گے ہم صدقات و خیرات آگے آئے گا کہ وہ یہ بھی کہیں گے لیکن سب سے پہلا جو ان کا جواب ہوگا یہ ہوگا کہ لمن کو من المسلین ہم نماز نہیں پڑھتے کہ سب کے لیے ہے یہ ایسا نہیں کسی مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی ہے مرد کے لیے نماز فرض ہے جماعت فرض ہے مسجد میں عورت پر نماز فرض ہے گھر کے اندر پڑھے گی جماعت اس پر فرض نہیں ہے لیکن عورت کے لیے بھی نماز ہے بڑی کوتاحی ہمارے معاشرے کے اندر مردوں کے اندر بھی اور عورتوں کے اندر بھی کیوں نماز نہیں پڑھتے ہیں تخر اللہ پوری زندگی گزر جاتی ہے جمعہ کی نماز کے علاوہ نماز نہیں پڑھتے لوگ یا کچھ ایسے بھی بد نصیب ہیں اور کم بخت قسم کے لوگ ہیں کہ جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دین پر قائم رکھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہنمیوں کا سب سے پہلا جواب یہی ہوگا جو جہنم کے اندر جائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے یہی سب سے پہلے جواب دیں گے اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے نمبر بارہ جو انسان نماز پڑھتا ہے لیکن بھول بھول کر کے پڑھتا ہے ایسے انسان کے لیے بھی جہنم کی وجہ سنائی گئی تو جو نمازی نہ پڑھتا ہو اس کا حشر کیا ہوگا سورہ معاون تو سب کو یاد ہے نا تیسرے پارے کی آیت ہے سورہ معاون اللہ کیا فرماتا فوائل المسلین ان نمازیوں کے لیے ویل ہے اللہ صلاحم صلام صاحن جو اپنی نمازوں کو بھول کر کے پڑھتے ہیں نمازوں کو بھول جاتے ہیں کبھی پڑھ لیے کبھی نہیں پڑھے کبھی چار کبھی تین ہی پڑھے کبھی پانچوں گل پانچوں غائب کبھی دو تین پڑھ لیے دو غائب اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں مرضی آیا پڑھے مرضی آیا چھوڑ دیا اپنی مرضی کے بادشاہ ہے کتنا خطرناک جملہ ہے کل آدمی کا ہے میں اپنی مرضی کے بادشاہ نہیں کوئی اپنی مرضی کا بادشاہ نہیں ہے سب اللہ تعالیٰ کی مرضی کی پابند ہے کوئی اپنی مرضی کے بادشاہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں کہ میں فلاں ہی ملک میں پیدا ہوں گا میرے ماں باپ فلاں رہیں گے کوئی اپنی مرضی سے نہیں پیدا ہوتا کوئی اپنی مرضی سے مرتا کوئی چاہتا مرنا لیکن سب کو مرنا کوئی مرضی کے بادشاہ نہیں اپنی سب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت چلتے اللہ کی مرضی چلتی اللہ ابراہن جس طریقے کا حکم دیا اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی جی ہاں یہ جسم بھی ہمارا نہیں ہے جسم اللہ رب ابراہین کا اس کی حفاظت کرنا ہمیں اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا ہمیں اگر ہم جسم کے ساتھ خیانت کریں گے تو خودکشی کر لیں گے تو آنکھوں کو نکال لیں گے کلیجے کو پھاڑ دیں گے ہاتھ کو کاٹ دیں گے خودکشی کر لیں گے اللہ کے یہاں جواب دے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی امانت ہمیں اس کے اندر خود بوجھ کرنے کا حق نہیں دیا گیا لہذا یہ کوئی اپنی مرضی کا بادشاہ نہیں ہے تو بھول بھول کر کے پڑھنے والوں کے لیے بھی ویل ہے ویل جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے گڑھے کا نام ہے جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے ویل ہوگی جہنم ہوگی سوچیے آپ جو نماز بالکل نہ پڑھتا ہو جو بالکلیہ نماز نہ پڑھتا ہو اسے آدمی کا حشر کیا ہوگا کیا اس کے ساتھ اللہ رب اللہ معاملہ کرے گا یعنی سوچنے کی بات تو یہ نماز کی اہمیت ہے نمبر تیرہ اللہ کے سر کے زمانے منافقین بھی نماز پڑھتے تھے منافقین جانتے ہیں جو دل میں کفر کو چھپا کے رکھتا ہے اور زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اسے منافق کہا جاتا ہے ہمارے نبی کے زمانے میں بھی نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھنے کی وجہ سے ہمارے نبی نے ان کو قتل نہیں کیا کیوں نہیں قتل کیا ان کو نماز پڑھنے کی وجہ سے کہ لوگ کہیں گے اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہیں اس لیے ہمارے نبی نے ان کو قتل نہیں کیا نماز پڑھنے کی وجہ سے اور اللہ اب نے فرمایا ان کے بارے میں کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں نماز کے اندر سستی کرتے ہیں ولا یاتون صلاۃ اللہ وحم کسالہ نماز کے لیے آتے لیکن سستی کرتے اور ایک دوسری آج اللہ فرماتا ان المنافقین یو خاد اللہ وبا خادی اہم منافقین یہ سوچتے ہیں کہ میں اللہ کو دھوکہ دیتا ہوں حالانکہ اللہ ان کو ان کے ساتھ جو ہے ترکیب کر رہا ہے اللہ ان کے ساتھ تدبیر کر رہا ہے وہ اللہ کو کوئی نہیں دھوکہ دے سکتا انسان اپنے اپنے فکر کے اندر یعنی وہ سوچتا ہے کہ میں نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں کوئی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا جی ہاں اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کا جو ہے محتاج نہیں ہے ہم بات کرتے تو ہمیں ہمیں فائدہ ہوگا اللہ کی بات کرنے والے ان گنت مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات کرتے تھے لہٰذا کہتے تھے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے دل سے نہیں پڑھتے اسی پڑھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سکھائے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دیا اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رکھے گا بڑے مجرم تھے منافقین جی ہاں بڑے مجرم تھے اور دل میں کچھ زبان سے کچھ تو اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں سب سے نچلے طبقے کے اندر رکھے گا قیامت کے دن جیسا کہ اللہ نے فرمایا وہ اضاقام ویل صلی جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں قام کو کیا کرتے ہیں سستی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں دل نہیں چاہتا ہے دل نہیں گوارا کرتے یوں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں دکھانے کے لیے ریاکاری کے طور پر یورا الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں اللہ کلیلہ وہ بہت کم اللہ ربامن کو یاد کرتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ یہ سب اہمیت ہے نماز کی کہ منافقین بھی اللہ کے کے زمانے نماز پڑھتے تھے آج ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک کے اندر پکا سچا اس کا ایمان کہیں گے تو کہے گا میں جبریل سے بھی زیادہ میرے پاس ایمان ابو ابو بکر و عمر سے بھی زیادہ میرے ایمان کے اندر طاقت اور قوت اور یقین ہے اس قدر کہے گا اپنے آپ کو سب سے اونچا مومن سمجھے گا سب سے پکا مومن سمجھے گا باقی سب کو فیل کر دے گا کہے گا سب منافق ہے میں اس لیے مسلمان ہوں میں صرف مومن اور کوئی مومن دنیا کے اندر نہیں ہے لیکن نماز غائب ہے نماز گل ہے نماز نہیں پڑھتے نہ عزب اللہ ذالک ایسے ایمان یقین صلی اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے انسان کا ایمان اسے نماز پر نہ ابھارے اللہ پر یقین اسے نماز کی دعوت نہ دے نبی پر ایمان اسے نماز کے لیے بلا کر نہ لے کر جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بھی بدقماش قسم کے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ بس ہمارا ایمان بہت پختہ ہے بہت قوی ہے کچھ ان کے پاس ایمان نہیں اگر ایمان ہوتا ضرور نماز پڑھتے پڑھاتے پڑھتے تو اگر کیونکہ یہ نماز یہ ایمان کی دلیل ہوتی ہے انسان کے جو اعمال ہیں وہ آئینہ دار ہوتے ہیں بتاتے ہیں کہ انسان کا ایمان کتنا قوی اور کتنا مضبوط ہے لہذا اگر انسان اسلام پر عمل نہ کرے ایمان کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا انسان ہے وہ کذاب ہے وہ بکار ہے وہ دغاباز ہے دھوکے باز ہے وہ اور اس کی دھوکے کا بدلہ قیامت کے دن اس کو ملے گا سزا ملے گی اسے تو یہ منافقین اللہ کے سور کے زمانے بھی نماز پڑھتے تھے آج ہمارے دور کے پکے سچے مومن مومن نماز نہیں پڑھتے کتنے افسوس کی بات ہے نمبر چودہ نماز نور ہے اللہ کے فرماتے منحا فضا علیہ جسے نماز کی حفاظت کی کانت الح نور ان برحان ان و القیامہ اس کے لیے نماز نور ہوگی برحان اور دلیل ہوگی نجات ہوگی قیامت کے لیے نور ہوگی روشنی ملے گی اسے پرسرات پر گزرنے کے لیے تاریکیوں میں یہ برحان دلیل ہوگی اس کے ایمان کی دلیل ہوگی جنت کی نجات ہوگی جہنم جہنم سے بچنے کی اور جنت میں جانے کے لیے تو یہ ساری چیزیں نماز کے عوض اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا نمبر پندرہ کامیابی کن کے لیے نمازیوں کے لیے اللہ مادہ قدف العال اللہ دین ہوں فی صلاحم خاش کیا ہے وہ مومنون کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خوشو خضو بنایا اور ایسی دوسری پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ حم الوارسون الدین اللّینس فیا خالد یہ لوگ جنت کے وارث ہوں گے اور جنت کے اندر یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس طریقے سے ایک دوسرے آدم اللہ الدین ہم اللہ علیہ دائمون مگر نمازی جو نمازوں کی پابندی کرتے ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم سے بچائے گا ایسے لوگوں کے لیے کامیابی ہوگی اور فلاح کا مطلب جنت کا حصول ہے جنت کا مل جانا ہے تو اس سے معلوم ہوا میرے بھائی پندرہ باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے نماز کی اہمیت کے تعلق سے بیان کی جس سے معلوم ہوتا کہ نماز اسلام کے اندر کس قدر اہم ہے تو لکمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نماز پڑھنے کی نماز قائم کرنے کی وصیت کی نماز قائم کرنے کا حکم دیا اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بار بار ہمیشہ کا عقیم الصلاح عقیم الصلاح نماز قائم کرو اس لیے ہم کو نماز قائم کرنا ہے نماز کو پڑھنا ہے کس کے ساتھ جس طریقے سے نبی کا حکم ہے اللہ کے سلو و صلّم تمنی وسلی اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے تم نماز پڑھتے ہوئے ہمیں دیکھتے ہو جس جس قدر ہمارے لیے جاننا نماز کی اہمیت کا جاننا ضروری ہے اسی قدر ہمارے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ نماز ہمیں کیسے پڑھنا ہے کیونکہ یہ حکم ہے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نماز ویسی پڑھو جیسے تم نے ہمیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور ہمارے نبی کا طریقہ بتایا گیا حدیثوں کے اندر لہذا نبی کے طریقے پر نماز ہوگی وہی نماز اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا وہی نماز اللہ رب العالمین قبول فرمائے تو نماز قائم کرنا ہے اس کے ارکان کے ساتھ واجبات کے ساتھ اور اس کے شرطوں کے ساتھ اور سنن اور مستحبات کے ساتھ آداب کے ساتھ ان تمام چیزوں کو فالو کرنے کے بعد جب انسان نماز پڑھتا ہے اسے کہا جاتا ہے نماز قائم کرنا اسے نماز قائم کرنا کہا جاتا ہے آج کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں نماز کا دسواں حصہ کسی کو ملتا کسی کو نواں حصہ ملتا کسی کو آٹھواں ملتا کسی کو ساتواں کسی کو پانچ چھٹا کسی کو پانچواں کسی کو تیسرا دوسرا اور ایک حصہ کسی کو ملتا کسی کو کچھ نہیں ملتا کسی کے منہ پر نماز مار دی جاتی ہے کیوں اس لیے کہ رسول کے طریقے پر اور جو طریقہ بتایا گیا کتاب و سنت پر اس کے مطابق نہیں پڑھتے اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی نماز کو لوٹا دیتا مار دیتا ان کے چہرے پر تو یہ نہ سمجھے جو بھی نماز پڑھتا ہے اس کی نماز قبول ہی ہو رہی ہے یا سب لوگ نماز قائم کریں نہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم نماز قائم کریں لیکن خوشو خضو کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ارکان واجبات کے ساتھ تمام شرطوں کے ساتھ تب اسے نماز قائم کرنا کہا جاتا ہے جی ہاں تو لکمان حکیم نے کیا فرمایا عقیم صلاح نماز قائم کر نماز قائم کرنے کا حکم دیا وسیع فرما انہوں نے لہذا نماز ہمیں قائم کرنا ہے نماز ہمیں ادا کرنا اس کے وقت پر نماز پڑھنا ہے تمام چیزوں کے ساتھ جو قرآن و حدیث کے اندر بتائی گئی اور نماز پڑھنے کا طریقہ سب کا ایک ہے مرد کا بھی اور عورت کا بھی ایک ہی طریقہ ہے مرد اور عورت کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ کے رسول سب کے نبی ہیں بچوں کے بھی بوڑھوں کے بھی مردوں کے بھی عورتوں کے بھی امیروں غریبوں سب کے نبی ہیں لہذا آپ کا حکم سب کے لیے آپ نے کہا سلو کمارا ہے تمہیں وسلی آپ نے صرف مردوں کو نہیں بتایا عورتوں کو بتایا سب کے لیے آپ کا یہ حکم ہے سب کے لیے آپ کا فرمان ہے آپ سب کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول کے حدیث ہے کہ عورتیں کیا ہیں مردوں کا حصہ ہیں سمجھ لیجیے یعنی جس طریقے جو حکم مردوں کے لیے یا حکم عورتوں کے لیے بھی ہے یہ نمن نشا و شقائق الرجال جی ہاں لہذا جو حکم مردوں کے لیے حکم عورتوں کے لیے بھی ہے اللہ یہ کہ جن چیزوں میں شریعت نے ان کو الگ کر دیا ہے ان کو خارج کر دیا ان کو مستثنا قرار دے دیا کہ اس کی بات الگ ہے لیکن جن چیزوں میں نہیں ہے اور عام طور سے یہی ہے اسلام کا ہر حکم مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی ہے اور آپ نے عورتوں کو الگ طریقہ پڑھ کر کے نہیں سکھایا ہے کہ عورت الگ طریقے سے نماز پڑھے گی مرد الگ طریقے سے نماز پڑھے گا آپ نے ایک ہی طریقے پر نماز پڑھی ہے وہی طریقہ سب کو فالو کرنا مرد اور عورت سب کو ہمارے یہاں مرد اور عورت کی نماز میں لوگوں نے اختلاف کر دیا فرق کر دیا عورت سینے پر ہاتھ باندھتی مرد نیچے ہاتھ باندھتا ہے بھائی ہمارے نبی نے سینے پر ہاتھ باندھا آپ کے حکم آپ جو ہے آپ کا حکم سب کے لیے ہے آپ کا عمل سب کے لیے ہے ہم نے اللہ کے رسول کا عمل عورتوں کے لیے خاص کر دیا سینے پر باندھنے والا اور مردوں کے لیے دوسرا حکم لے کر کے آگے اس طریقے سے ان کا سجدہ کرنے کا طریقہ الگ اور بہت ساری چیزوں میں لوگ بتاتے ہیں ان تمام چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے بھی کا حکم سب کے لیے تو نماز کی کیفیت میں نماز کے طریقے میں نماز کی صفت میں کوئی فرق نہیں ہے مرد اور عورت کے درمیان چند مسائل کے اندر فرق ہے جو نماز کی کیفیت سے متعلق نہیں ہے جیسے عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے مسجد کے مقابلے میں مسجد میں بھی عورت جا سکتی ہے اگر وہاں پر انتظام ہے اس کے لیے الگ عورت کے اوپر نازان ہے نہ عورت کے اوپر اقامت ہے عورت اگر گھر کے اندر نماز پڑھے گی اور کئی عورتیں مل کر کے نماز پڑھیں گی تو عورت بیچ میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائے گی آگے نہیں جائے گی ٹھیک ہے مسجد میں مردوں کی سب پہلی سب بہتر ہوتی ہے عورتوں کی جو ہے اور سب سے ان کی جو آخری سب ہوتی ہے وہ خراب ہوتی ہے بری ہوتی ہے مردوں کی عورتوں کی سب سے پہلی سب بری ہوتی ہے آخری سب ان کی اچھی ہوتی ہے تو مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں میرے بھائیوں کوئی فرق نہیں ہے چند مسائل میں فرق ہے عورت بالغ ہو گئی ہے لڑکی بغیر دوپٹے کے اس کی نماز نہیں ہوگی مانوی کی حدیث ہے یہ فرق ہے مرد بغیر سر ڈھاکے اگر پڑھ لے گا اس کی نماز ہو جائے گی اس کی نماز ہو جائے گی مرد پر جماعت فرد ہے مسجد کے اندر عورت پر جماعت فرد نہیں ہے گھر کے اندر نماز پڑھنا اس کے لیے افضل ہے تو مرد اور عورت کی نماز کی کیفیت میں فرق نہیں ہے طریقے کے اندر فرق نہیں ہے صفت میں فرق نہیں ہے فرق کن چیزوں میں ہے چند مسائل میں ہے جو نماز کے علاوہ کے مسائل جی ہاں یہ بات دھیان میں رہے آپ روزہ دیکھ لیں روزہ بھی کیا مرد اور عورت کے روزے میں فرق ہے جیسے مرد کا روزہ ویسے عورت کا روزہ جن چیزوں سے مرد کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے عورت کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے جب مرد کا روزے کی شروعات ہوتی ہے عورت کے روزے کی بھی شروعات ہوتی ہے جو چیزیں مرد کے لیے مصنون ہوئی چیزیں عورتوں کے لیے بھی مصنون لہذا کیفیت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے ان مسائل میں فرق ہے جو عورتوں سے متعلق ہیں اور جو کیفیت سے الگ ہیں لہذا جو کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے ان کا کہنا غلط ہے بلا دلیل ہے ہمارے نبی کا حکم سب کے لیے ہے سب کے لیے عام ہمارے نبی کا حکم سلو کمارا تم وسلم آپ نے نہیں فرمایا کہ حکم مردوں کے لیے عورتوں کے لیے الگ حکم نہیں جیسے آپ نماز پڑھتے تھے ایسے اللہ کے سر کے زمانے میں آپ کی ازواج مطالعات اور صحابیات پڑھا کرتے تھے دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں تو میرے بھائی نماز ہم کو قائم کرنا ہے نماز کے موضوع پر آج تک اس دور کے عظیم مجدد امام محدث محمد ناسدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح سے کتاب لکھی ہے اس موضوع پر آج تک کسی نماز کے موضوع پر کتاب نہیں لکھی تھی آج تک انہوں نے نماز کا حق ادا کر دیا ہے اور امت سے اس قرض کو اتار دیا ہے امام البانی رحمۃ علیہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اس دور کے عظیم مجدد تھے محدث تھے فقیر تھے مستحد تھے سینکڑوں کتابوں کے مصنف امام البانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے شفت و سلاط نبی صلی اللہ علیہ وسلم منت تقبیر تسلیم کا ان کا تراہ یا کا ان کا تراہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کا طریقہ اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم تک اس طریقے پر گوئے کہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ اللہ کے کامہ کا طرح ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوں اس طریقے سے انہوں نے بیان کیا اللہ اکبر سے لے کر کے سلام پھیرنے تک ایک چیز انہوں نے چھوڑی ہے اور تین بڑی بڑی جلدوں کے اندر انہوں نے کتاب مکمل کی ہے اتنی عظیم کتاب کہ آج تک اس موضوع پر کسی نے کتاب نہیں لکھی جس طریقے سے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب حدیث کے موضوع پر کتاب لکھی اور ان کی اکثر کتابوں کا ہی حال الحمد للہ کہ انہوں نے جب قلم اٹھایا تو اس موضوع کا حق ادا کر دیا اس موضوع کا حق ادا کر دیا امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری امت کا گردنوں میں جو قرض تھا اس قرض کو انہوں نے ادا کر دیا اتنی عظیم ترین کتاب لکھی نماز کے موضوع پر تین جلدوں میں اور اسے ایک جلد کے اندر اختصار بھی کیا اور وہ کتاب ہزاروں ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں الحمد اردو زبان کے اندر اس کتاب کا ترجمہ کیا گیا ہے تو یہ کتاب ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے اس کتاب کو سب کو پڑھنا چاہیے اس کا جو عربی والے ہیں عربی رکھیں مختصر بھی رکھیں مفصل بھی رکھیں اور جو اردو زبان والے ہیں اردو زبان میں جو ترجمہ کیا گیا اس کتاب کو اپنے سامنے رکھیں کیوں نماز اسلام کا دوسرا اہم بنیادی رکن ہے تو نماز کی اہمیت اور فضیلت کا کوئی منکر نہیں ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہر مسلمان کہتا ہے نماز اہم ہے لیکن پڑھیں گے کیسے یہ بہت بڑا مسئلہ یہ بہت بڑا مسئلہ کیسے نماز پڑھی جائے گی یہ جاننا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے ہر نماز پڑھنے والے کے لیے جاننا ضروری ہے لہذا یہ کتاب ہر مسلمان کے گھر کے اندر ہونی چاہیے صفت و صلاط نبی امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی ایک اور کتاب ہے ڈاکٹر سید شفیق الرحمان کی اردو زبان میں پتلی سی ہے مجلد ہی ہے لیکن بہت زیادہ ذخیب نہیں ہے یہ بھی مدلل کتاب ہے اور بہت اہم کتاب ہے اور علماء نے الحمد ہر زمانے میں لکھا ہے شادی سیال کوٹی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی تھی سلاۃ الرسول کے نام سے اور اس کتاب کی باقاعدہ تحقیق کی گئی ہے کافی موٹی ہو گئی ہے اور اس میں جو کچھ نقص تھا کمی تھی یا حدیثوں کے تعلق سے حکم میں لگانے میں کچھ سہو یا غلطی یا بھول ہو گئی تھی یا ضعیف روایتیں آ گئی تھیں ان تمام چیزوں کی تحقیق کر کر کے اس کتاب کو بھی شائع کر دیا گیا تو الحمدللہ ہر زمانے میں لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں مقصد استخص نہیں ہے کہ تمام کتابوں کو میں آپ کے سامنے ذکر کروں لیکن بتانا صرف یہ مقصد ہے کہ نماز میں بھائی ہمیں قائم کرنا ہے اس طریقے جیسے ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے جیسے ہمارے نبی نے پڑھا ہے اور جس طریقے سے صحابہ نے پڑھا ہے ہمیں اس طریقے سے نماز کو قائم کرنا ہے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ابامین ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے جو بے نمازی اللہ تعالیٰ انہیں نمازی بنائے اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے نماز کی پابندی کی توفیق دے اور اس نماز کی اہمیت کو اس کی ضرورت کو اور نماز کا اسلام کے اندر کیا مقام مرتبہ ہے اس کو جاننے اور سمجھنے کی اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق جامع جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ